واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تاتيهم من ايه من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا قال الذين كفروا للذين امنوا انطعم من لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا فی ضلال مبین اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے گناہوں سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے ان کے پاس تو ان کے رب تعالی کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آئی جس سے یہ بے رخی نہ برتتے ہوں ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے کچھ دو تو یہ کفار ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو خود کھلا پلا دیتے بے شک تم تو ہو ہی کھلی غلطی میں سامعین بناعتوں کی تفصیل سماعت کیجیے کفار کی ہٹ درمی کافروں کی سرکشی نادانی اور عناد و تکبر بیان ہو رہا ہے کہ جب ان سے گناہوں سے بچنے کو کہا جاتا ہے کہ جو کچھ کر چکے ان پر نادم ہو جاؤ اور ان سے توبہ کر لو اور آئندہ کے لیے ان سے احتیاط کرو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم پر رحم کریں گے اور تمہیں اپنے عذابوں سے بچا لیں گے تو ان کافروں کا اس پر کاربند ہونا تو ایک طرف اور منہ پھلا لیتے ہیں قرآن نے اس جملے کو بیان نہیں فرمایا کیونکہ آگے جو آیت ہے وہ اس پر صاف طور سے دلالت کرتی ہے اس میں ہے کہ یہی ایک بات کیا ان کی تو عادت ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات سے منہ پھیر لیں نہ اللہ کی توحید کو مانتے ہیں اور نہ رسولوں کو سچا جانتے ہیں نہ ان میں غور و خوف کی عادت نہ ان میں قبولیت کا مادہ نہ نفع کو حاصل کرنے کا ملکہ ان کو جب کبھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرنے کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں فقراء مساکین اور محتاجوں کا حصہ بھی ہے تو یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا تو ان غریبوں کو خود ہی دیتے جب اللہ تعالیٰ ہی کا ارادہ انہیں دینے کا نہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے ارادے کے خلاف کیوں کریں تم جو ہمیں خیرات کی نصیحت کر رہے ہو اس میں بالکل غلطی پر ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پچھلا جملہ کفار کی تردید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو یعنی اللہ تعالیٰ ان کفار سے فرما رہے ہیں کہ تم کھلی گمراہی میں ہو لیکن اس سے یہی اچھا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی کفار کے جواب کا حصہ ہے واللہ اللہ عالم